عطا بن مینا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے ہر صورت میں سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی یعنی دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی لوگوں کے دلوں سے عداوت باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکانوے